السلام علیکم and and psychological testing in clinical counselling settings آج تک ہم نے ٹیسٹوں کے استعمال کے مختلف طریقوں کے بارے میں بات کی اور ہم نے دیکھا کہ مختلف طرح کے ٹیسٹ کس کس مقصد کے تحت بنائے جاتے ہیں اور کس طرح سے استعمال کیے جاتے ہیں لیکن ہم جانتے ہیں کہ سائیکولوجی کے ایک اسٹوڈنٹ ہونے کی وجہ سے آپ کو یقیناً سب سے زیادہ دلچسپی ٹیسٹوں کے اس استعمال میں ہوگی جو کہ کلینکل یا کاؤنسلنگ مقاصد کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں یعنی کوئی سائیکولوجسٹ اپنے کلینک میں یا اپنے کاؤنسلنگ سینٹر میں وہ کون کون سے ٹیسٹ ہیں جو استعمال کرتا ہے یا کس مقصد کے تحت ان کو استعمال کرتا ہے ہم جانتے ہیں کہ پرسنالٹی کے اسسمنٹ آپ اپنے شوق سے بھی کروا سکتے ہیں محض اپنی دلچسپی کی خاطر بھی ایک پرسنالٹی کا ٹیسٹ لے سکتے ہیں اسی طرح سے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے آئی کیو کی میجرمنٹ میں دلچسپی رکھتے ہوں اور آپ کسی سائیکولوجسٹ کے پاس جا کے یا اپنے کسی استاد کے پاس جا کے کہہ سکتے ہیں کہ میرا آئی کیو ٹیسٹ کر دیجیے لیکن دوسری جانب ہم جانتے ہیں کہ کلینکل سیٹنگ میں اور کاؤنسلنگ سیٹنگ میں وہ لوگ آتے ہیں جو محض دلچسپی کی خاطر نہیں آتے بلکہ کسی نہ کسی نفسیاتی مسئلے کے حل کی وجہ سے آتے ہیں یا وہ اس کا حل چاہتے ہیں یا چاہتے ہیں کہ اس کا ڈائگنوسز ہو جائے یا کسی بھی اور طرح کی مدد ان کو درکار ہوتی ہے سائیکالوجسٹ اپنی کلینکل سیٹنگ میں یا اپنی کاؤنسلنگ کے کانٹیکس um, میں ٹیسٹ اکیلے بھی استعمال کرتے ہیں اور اسسمنٹ کے پورے پیکج کے ایک حصے کے طور پر بھی all psychologist use certain procedure for assessment psychological assessment includes other tools as well as psychological test psychological test بذات خود ایک الگ سے انسٹرومنٹ ہے ایک ٹول ہے جس کی مدد سے ہم میجرمنٹ کر سکتے ہیں کسی شخص کی پرسنالٹی انٹرسٹ ایپٹیٹیوڈ انٹیلیجنس کسی بھی چیز کے بارے میں ہم معلومات حاصل کر سکتے ہیں اور دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی سائیکولوجسٹ جو ہے وہ یہ سمجھے کہ اس فرد کو یا اس مریض کو یا اس کلائنٹ کو صرف سائیکولوجیکل ٹیسٹ کی ضرورت نہیں ہے بلکہ اس کی ہمیں کسی اور طرح سے بھی جانچ کرنی چاہیے جس کا مطلب یہ ہوا کہ سائیکولوجسٹ یہ طے کر سکتا ہے کہ وہ ایک پورا اسسمنٹ پیکج استعمال کرے گا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک سے زیادہ ٹیسٹ وہ استعمال کرنا چاہے یعنی جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم ایک اکیلا ٹیسٹ استعمال کرنے کی بجائے ایک بیٹری آف ٹیسٹ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو آ, یہ ڈپینڈ کرے گا کہ کلائنٹ کس طرح کا ہے اس کی ضروریات کیا ہے اور اس کا مسئلہ کیا ہے اسی کے مطابق یہ طے کیا جائے گا کہ کوئی ایک ٹیسٹ استعمال کیا جائے گا مختلف ٹیسٹ استعمال کیے جائیں گے یا ایک اسیسمنٹ کا پورا پروسیجر جو ہے وہ ڈیوائز کیا جائے گا ہم جانتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ جب ٹیسٹ منتخب کرتے ہیں تو وہ ڈیفینیٹلی کلائنٹ کی ضرورت کے مطابق ہوتا ہے لیکن ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ہر دفعہ کلائنٹ خود سے نہیں آتا بعض دفعہ اس کو ریفر کیا جاتا ہے بعض اوقات اس کی فیملی اس کو سائیکالوجسٹ کے پاس لے کے آتی ہے اور بعض اوقات جس ادارے میں یا جس آرگنائزیشن میں وہ کام کرتے ہیں وہاں سے اس کا ریفرنس ملتا ہے اور اسی حساب سے اس کی اسیسمنٹ کی جا سکتی ہے یا اس کی میجرمنٹ کی جا سکتی ہے so what we are trying to see here is that in the counselling اور clinical settings the test can be independently used for measurement and they can also be use as part of a complete assessment package assessment کے اندر ہم جانتے ہیں کہ ٹیسٹ کے علاوہ اور بھی کچھ چیزیں شامل ہیں جیسے کہ آبزرویشن یا کیس ہسٹری کا جائزہ لینا اس طرح کی چیزیں سیلف رپورٹ یہ تمام چیزیں بھی ہم استعمال کرتے ہیں جب ہم ٹیسٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ مختلف مقاصد کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں for example psychological test I use for diagnose induction in treatment groups اور hospitals for general assessment and for gauging the rate of recovery یعنی ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ٹیسٹ کو آپ ڈائگنوسٹک پرپز کے لیے استعمال کریں اور یہ بات ہم کہہ رہے ہیں کہ جب ہم کسی ہاسپٹل سیٹنگ میں کلینکل سیٹنگ میں یا کاؤنسلنگ سینٹر کی سیٹنگ میں سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال کر رہے ہوں جیسا کہ ہم پہلے کہہ چکے ہیں بہت ریئر کیسز میں ان سیٹنگز میں بھی یہ ہو سکتا ہے کہ لوگ اپنی دلچسپی کی خاطر محض اپنے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے آئیں اور اپنی ٹیسٹنگ کروائیں ادروائز عام طور پر یہاں پر جن مقاصد کے لیے ٹیسٹ استعمال ہوتے ہیں ان میں سب سے پہلے تو ہے ڈائگنوسٹک پرپز یعنی یہ دیکھنے کے لیے کہ کیا کوئی فرد کسی خاص طرح کے مسئلے سے دو چار ہے یا نہیں اس میں کوئی خاص مینٹل ڈس آرڈر پایا جاتا ہے یا نہیں یا جس چیز کے بارے میں شکایت کی جا رہی ہے جو سمٹمز اس میں دکھائی دے رہے ہیں کیا وہ محض وقتی سمٹمز ہیں یا واقع کسی مسئلے کی یا ذہنی بیماری کی نشاندہی کر رہے ہیں بعض اوقات یہ ایک سمپل نیوروٹک مسئلہ بھی ہو سکتا ہے سمپل سا مسئلہ جیسے کہ انگزائٹی اس کی بھی ہم پیمائش کر سکتے ہیں دوسری جانب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مینٹل ریٹارڈیشن کا شک ہو اس کے لیے بھی ٹیسٹنگ کی جا سکتی ہے اور پھر اس سے بھی بڑھ کے برین ڈیمیج اگر ڈیٹیکٹ کرنا ہو تو اس کے ڈائگنوسس کے لیے بھی ہم سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ بعض اوقات ہاسپٹلس یا کلینکس جو ہیں وہ مختلف طرح کے ٹریٹمنٹ پروگرامز بناتے ہیں یا ریہیبلیٹیشن پروگرامز بناتے ہیں سائیکو تھراپیوٹک گروپس بناتے ہیں انٹروینشن گروپس بناتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کس شخص کو کس گروپ میں ڈالا جا سکتا ہے اس مقصد کے لیے بھی سائیکولوجیکل ٹیسٹ استعمال کیے جاتے ہیں تاکہ یہ طے کیا جا سکے کہ کس ٹریٹمنٹ گروپ میں یا انٹروینشن گروپ میں اس شخص کو ہم شامل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جنرل اسسمنٹ بھی کی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ دیکھنا ہو کہ کسی کلائنٹ کو یا پیشنٹ کو جو ٹریٹمنٹ دیا جا رہا ہے سائیکو تھراپی دی جا رہی ہے یا سائیکیٹرک میڈیسن دی جا رہی ہے اس کے ساتھ اس کی ریکوری کس طرح کی ہو رہی ہے ریکوری کے ریٹ کا بھی اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور یہ بھی دیکھنا مقصود ہو سکتا ہے کہ کیا یہ شخص جو ہے مکمل طور پر صحت یاب ہو گیا ہے یا کہ نہیں ٹیسٹ ہم جانتے ہیں کہ پرسنالٹی کی اسسمنٹ کے لیے استعمال ہوتے ہیں ذہانت کی کے لیے بھی اور مختلف طرح کے ٹیسٹ جو ہم دیکھتے ہیں کہ پرسنالٹی کے عام ٹیسٹ ہیں وہ ایک مینٹل پیتھولوجی کی نشاندہی بھی کرتے ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر ایس ٹی پی کو ہم اگر دیکھیں تو آپ کو ایک عام پرسنالٹی اسسمنٹ کے حوالے سے بھی انفارمیشن دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس میں ہم سائیکو پیتھولوجی کی بھی جانچ کر سکتے ہیں جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں اگر ہم کوشش کریں اور یہ دیکھیں کہ سائیکلوجیکل ٹیسٹ کے مختلف طرح کے کیا استعمال ہو سکتے ہیں کلینکل سیٹنگز میں تو آپ کو سلائیڈ میں ایک لسٹ دکھائی دے گی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجیکل ٹیسٹ کا استعمال جو ہے وہ جنرل اسسمنٹ آف ابلٹی یا آئی کیو کے لیے ہو سکتا ہے یعنی کسی بھی کلینک میں سائیکولوجیکل سیٹنگ میں سائکیٹرک وارڈ میں جہاں کہیں بھی سائیکولوجسٹ کام کر رہے ہیں تو سب سے پہلا اور ایک عام جو استعمال ٹیسٹ کا ہو سکتا ہے وہ کسی بھی شخص کی ابلٹی کی یا ذہانت کی جانچ کی جا سکتی ہے یعنی ہم یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ شخص جو ہے جو کسی خاص طرح کے پرابلم سے دو چار ہے اس کا انٹلیکچوئل لیول کیا ہے کیا جو چیزیں یہ کر رہا ہے جو چیزیں اس کے بہیویئر میں ہمیں دکھائی دے رہی ہیں کسی پیتھولوجی کا نتیجہ ہے کسی قسم کے ڈس آرڈر کا نتیجہ ہے یا یہ شخص جو ہے یہ ایک بلو نارمل بلو ایوریج ذہانت کا مالک ہے تو ہم پہلا اور بالکل کامن سا استعمال تو ہو سکتا ہے انٹلیکچل یا ابلیٹی کی میجرمنٹ کے لیے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جنرل اسسمنٹ آف پرسنالٹی کی جاتی ہے یعنی کسی بھی شخص کی پرسنالٹی کی ایک اوور آل پکچر جو ہے وہ سائیکولوجسٹ دیکھنا چاہتا ہے یا اس کو پیش کرنا چاہتا ہے اس کے لیے ہم اس کو پرسنالٹی ٹیسٹ دیتے ہیں اس سے آگے ہم جائیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ ٹیسٹ استعمال کیے جا سکتے ہیں for the diagnose of intellectual deficit یعنی کسی شخص کا انٹلیکچل لیول کیا ہے اور کس قسم کے انٹلیکچل ڈیفیسٹس کا وہ شکار ہے مثال کے طور پہ جیسے کہ ہم نے کہا کہ کیا اس کی مینٹل ابلیٹی جو ہے نارمل ہے یا بلو نارمل ہے اگر بلو نارمل ہے تو کیا وہ مینٹل ریٹارڈیشن کے لیول کو چھو رہی ہے اور اگر مینٹل ریٹارڈیشن ہے تو کس درجے کی اور کس حد کی مینٹل ریٹارڈیشن کا وہ شکار ہے ڈائگنوس آف مینٹل ڈس اور بہت سے ٹیسٹ ہیں جن کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی شخص کیا کسی مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے اور وہ کس مینٹل ڈس آرڈر کا شکار ہے مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ ایم ایم پی آئی ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں اور اس کے ریزلٹس کی مدد سے ہمیں اندازہ ہو سکتا ہے کہ کسی شخص میں کس مینٹل ڈس آرڈر کی ٹینڈنسیز پائی جاتی ہیں اور کس حد تک وہ ان کا شکار ہے پھر ہم دیکھتے ہیں اسسمنٹ آف ایپٹیٹیوڈ بعض اوقات کاؤنسلنگ سیٹنگ میں خاص طور پر کوئی کلائنٹ اس حوالے سے بھی آ سکتا ہے یا اس حوالے سے اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے کہ اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے یہ ریفرنس جو ہے یہ کسی تعلیمی ادارے کی وجہ سے طرف سے بھی آ سکتا ہے جو یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس اسٹوڈینٹ میں جو کہ کسی طرح کے ایجوکیشنل پرابلمس کا شکار ہے آیا اس کے ایپٹیٹیوڈ میں اور جو کورس آف اسٹڈی وہ پڑھ رہا ہے اس میں کوئی میچ ہے بھی یا نہیں اس کے لیے بھی اس کو ریفر کیا جا سکتا ہے اور اس کے ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کی جا سکتی ہے اسی طرح سے جاب پلیسمنٹ کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کاؤنسلر جو ہے وہ کلائنٹ کی ایپٹیٹیوڈ کی میجرمنٹ کرے دین نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ یہ ایک ایسا ایریا ہے جس کو ہم لائٹلی نہیں لے سکتے اکثر اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ جب سائیکالوجی کے اسٹوڈینٹ سائیکالوجی پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ان کے پاس ٹیسٹنگ لیب میں بہت سے ٹیسٹ دستیاب ہوتے ہیں وہ ایک دوسرے کی اسیسمنٹ کر لیتے ہیں اور پرسنالٹی کے بارے میں یا آئی کیو کے بارے میں اپنی جو ہے رپورٹ بھی بناتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ تھوڑا سا ایک یوں کہہ لیجیے کہ نازک ایشو ہے اس کو ہم زیادہ لائٹلی اور کیئرلیسلی استعمال نہیں کر سکتے یا یوں کہہ لیجیے کہ اس کو کیئر لیسلی استعمال نہیں کرنا چاہیے کیونکہ اس کی وجہ سے غلط ڈائگنوسس بھی ہو سکتا ہے کسی کے بارے میں غلط قسم کی لیبلنگ بھی ہم کر سکتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ میں جیسا کہ ابھی ہم آگے تفصیل سے بھی بات کریں گے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کسی شخص میں اس کے برین میں کسی طرح کا کوئی پرابلم آیا ہے برین ڈیمیج کو بھی اس کی مدد سے ڈیٹیکٹ کیا جا سکتا ہے اور دوسری اس قسم کی جو ایکٹیویٹی ہے اس کی بھی ہم جانچ کر سکتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کامن استعمال ہے ٹیسٹوں کا کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگ میں اور خاص طور پر کاؤنسلنگ سیٹنگ میں وہ ہے ڈائگنوسس یا اسیسمنٹ آف لرننگ ڈسبلٹیز بہت سے بچے اسکول میں اتنا اچھا پرفارم نہیں کر پاتے جتنا کہ ان سے ایکسپیکٹ کیا جاتا ہے بظاہر وہ بالکل نارمل بچے ہیں ان کی تمام ایکٹیویٹیز اور بیہیویئرس ویسے ہی ہوتے ہیں جیسے ان کی عمر کے دوسرے بچوں کے لیکن پڑھتے ہوئے اپنی پڑھائی کے دوران ٹیچرز بھی یہ دیکھتے ہیں اور جو ان کے پیرنٹس ہیں وہ بھی یہ نوٹ کرتے ہیں کہ اس کو خاص طرح کے مسائل پیش آ رہے ہیں مثال کے طور پر ریڈنگ سے متعلق یا میتھمیٹکس سے متعلق اس طرح کے مسائل جو ہیں بچوں کو درپیش ہوتے ہیں اور ان کی جانچ کے لیے ہم اسیسمنٹ اپنے کلینک میں یا کاؤنسلنگ سینٹر میں کرتے ہیں اور ان ٹیسٹوں کی مدد سے ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی بچہ جو ہے اس میں کسی طرح کی لرننگ ڈسبلٹی تو نہیں پائی جا رہی اب ان تمام سیٹنگز میں ہو سکتا ہے کہ صرف ایک ٹیسٹ استعمال کیا جائے یہ ممکن ہے لیکن پریفریبل یہ ہے کہ ایک ٹیسٹ کے ساتھ اس کے ریزلٹس کو سپلیمنٹ کرنے کے لیے اور زیادہ کانفیڈینس کے ساتھ کوئی ڈسیزن میکنگ کرنے کے لیے ہم کوئی اور ٹیسٹ بھی استعمال کریں اور اس کے علاوہ اچھا ہوگا کہ اگر ہم پورا ایک اسیسمنٹ پیکج استعمال کریں یعنی ٹیسٹ کے ساتھ ساتھ ہم اس کی آبزرویشن یا دوسرے لوگوں سے اس کے بارے میں رپورٹس جو ہیں وہ بھی حاصل کریں ان کی بنا پہ ہم کوئی کنکلوژ جو ہیں وہ ڈرا کریں سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کی کیونکہ ہم پرسنالٹی ٹیسٹ کے بارے میں پہلے خاصی تفصیل سے بات کر چکے ہیں ہم نے انٹلیکچوئل ٹیسٹنگ کے بارے میں یا ابلیٹی ٹیسٹنگ کے بارے میں بھی بات کی آئی کیو ٹیسٹ ہم نے دیکھا کہ کس طرح کے ہوتے ہیں مختلف قسم کے آئی کیو ٹیسٹ کو بھی ہم نے ڈسکس کیا ایپٹیٹیوڈ ٹیسٹ کے بارے میں بھی ہم نے بات کی اور اس سے پہلے آپ یہ جان چکے ہیں کہ جو پرسنالٹی ٹیسٹ ہیں وہ کس کس طرح کے ہو سکتے ہیں پرسنالٹی ٹیسٹ آبجیکٹو ٹائپ بھی ہوتے ہیں پروجیکٹو ٹیسٹ بھی ہوتے ہیں آبجیکٹو ٹیسٹ uh, آپ جانتے ہیں کہ جیسے کہ پرسنالٹی انوینٹریز ہم استعمال کرتے ہیں وہ آبجیکٹو ٹیسٹ ہیں اور پروجیکٹو ٹیسٹ وہ ہیں جن میں کلائنٹ uh, کو یا سبجیکٹ کو کسی طرح کا ایک پیش کیا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ وہ اس کو بیان کرے وہ کسی سیاہی کے دھبے کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے کسی uh, بے معنی قسم کی um, یوں کہہ لیجیے کہ ارریلیونٹ قسم کی یا اس کی زندگی سے تعلق بظاہر نہ رکھنے والی تصویر دکھا کر بھی اس کو کہا جا سکتا ہے کوئی نیوٹرل تصویر دکھا کر بھی کہا جا سکتا ہے کہ وہ بتائے کہ اس میں کیا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم ڈرائنگ کے ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور وہ شخص جو بھی ڈرائنگ بناتا ہے اس کو ہم ایک پروجیکشن سمجھتے ہیں کہ اس کی پرسنالٹی کی اس میں ہو رہی ہے اسی طرح سے ہم نے دیکھا تھا کہ انٹلیکچل ٹیسٹ جو ہیں یا انٹیلیجنس ٹیسٹ جو ہیں یا ابلٹی کے جو ٹیسٹ ہیں وہ انڈیویجول ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور وہ گروپ ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور اسی طرح سے ہم ابلٹی ورسز اسپیڈ ٹیسٹ بھی استعمال کرتے ہیں اور انٹیلیجنس ٹیسٹ میں بھی کچھ ٹیسٹ وربل ٹیسٹ بھی ہو سکتے ہیں اور کچھ نان وربل بھی بہت سے ٹیسٹ ایسے ہیں جیسے کہ ویز یا ویسک اس میں وربل اور پرفارمنس دونوں طرح کے ایلیمنٹس شامل ہیں اور دوسری جانب کچھ ٹیسٹ ہیں جو کہ جن کو کوشش کی گئی ہے کہ وہ کلچر فیئر یا کلچر فری ٹیسٹ ہوں وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جس میں وربل ایلیمنٹ نہیں ہے بلکہ وہ بنیادی طور پر یا پرفارمنس بیسڈ ہیں یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈرائنگ بیسڈ اس طرح کے ٹیسٹ جیسے کہ ریونس پروگرس تو یہ بہت سے ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں ایپٹیٹیوڈ کے لیے بھی ہمارے پاس بہت ورائٹی ٹیسٹ کی موجود ہے جیسے کہ جو ایک کامنلی استعمال ہونے والے ٹیسٹ ہیں ان میں سے ہم ڈی اے ٹی دیکھتے ہیں کہ اس کو استعمال کیا جاتا ہے اور بے شمار ٹیسٹ ہیں جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے لیے بھی بہت سے ٹیسٹ موجود ہیں کچھ ٹیسٹ زیادہ کامنلی استعمال کیے جاتے ہیں اور کچھ کا استعمال نسبتاً کم ہے اس کے علاوہ یہ چیز جو ہے اس کو پریفر کیا جاتا ہے کہ نیورو سائیکولوجیکل اسسمنٹ جب ہمارا مقصد ہو تو ہمیں چاہیے کہ کسی ایک ٹیسٹ پر انحصار نہ کریں بلکہ اس ٹیسٹ کے جو ریزلٹس ہیں ان کو ہم سپلیمنٹ کریں دوسری سورسز سے دوسری سورسز کیا ہو سکتی ہیں ایک تو یہ ہو سکتا ہے کہ ہم ایک سے زیادہ ٹیسٹ استعمال کریں یعنی ہم ٹیسٹ بیٹری استعمال کریں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ممکن ہے کہ ہم آبزرویشن کو اس میں استعمال کریں پریویس جو کیس ہسٹری ہے اس کو بھی ہم اس میں شامل کریں اور ان تمام چیزوں سے ایک جو گلوبل انفارمیشن کی شکل ہمارے سامنے آتی ہے اس کی بنیاد پر ہم اپنے جو کنکلوژ ہیں ان کو ڈرا کریں نیورو سائکولوجیکلوجیکل کی مدد سے جہاں ہم ایک جنرل قسم کی اسسمنٹ کرتے ہیں وہاں پر ہم خاص قسم کے پرابلمس کی بھی نشاندہی کر سکتے ہیں جیسا کہ برین ڈیمیج ایسے ٹیسٹ موجود ہیں جن سے برین ڈیمیج کی نشاندہی ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی معلوم کیا جا سکتا ہے ہے ہے کہ برین کا کا کا کون سا حصہ جو وہ کسی ڈیمیج یا ڈیفیسٹ شکار ہوا یعنی جب ہم ایک بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں گے نیورو سائیکولوجیکل کے لیے تو ہم اس کے اندر کسی بھی شخص کی کوگنیٹو ابلیٹی یا کوگنیٹو لیول کو بھی میجر کر سکتے ہیں وربل کو بھی شامل کر سکتے ہیں اسپیشل ریلیشنس یا اسپیشل ابلیٹی جو ہے اس کی بھی جانچ کر سکتے ہیں اور ہم چاہیں تو اس میں اور ایلیمنٹس کو بھی شامل کر سکتے ہیں number of of test for making an exact diagnose the problem عام طور پر جب ہم برین ڈیمیج کی بات کریں یا اسی طرح کے کسی اور مسئلے کی تو کسی ایک ٹیسٹ سے ہمیں وہ ایگزیکٹ انفارمیشن نہیں مل پاتی جو کہ ہمیں درکار ہے ڈیفینیٹلی جب ہم کوئی ایک ٹیسٹ دیں گے تو وہ نشاندہی تو کرے گا کہ اس شخص کو کسی قسم کا مسئلہ جو ہے برین ریلیٹڈ یا نروس سسٹم ریلیٹڈ مسئلہ جو ہے وہ درپیش ہے لیکن ایگزیکٹ ڈائگنوسس کے لیے ایگزیکٹ اسیسمنٹ کے لیے بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کی جائے ابھی ہم کچھ ایسے ٹیسٹ کا ذکر کریں گے جو کہ ہم اس مقصد کے لیے استعمال کر سکتے ہیں مثال کے طور پر بینڈر ٹیسٹنڈن test and Benton visual retention test یہ دو ایسے ٹیسٹ ہیں جن کے بارے میں ہم نے پہلے بھی خاصی تفصیل میں بات کی ہے بینڈر گسٹالٹ بہت زیادہ کامنلی استعمال ہونے والا ٹیسٹ ہے خاص طور پر سائیکالوجی کے اسٹوڈینٹس جب اپنے سبجیکٹس کے اوپر کام کرتے ہیں اور کلینکل رپورٹس لکھتے ہیں تو اس وقت وہ اسیسمنٹ کے لیے بینڈر گسٹالٹ اکثر استعمال کرتے ہیں اسی طرح سے ویژول ریٹینجن کا ٹیسٹ بینٹنس ٹیسٹ وہ بھی جو ہے اسی قسم کے مقاصد کے لیے استعمال ہوتا ہے these two test are quite commonly used for neuropsychological testing However, a single test may not prove to be an accurate instrument. Therefore, batteries of tests are recommended. مثلاً آپ اندازہ لگائیے کہ بینڈر گسٹال ٹیسٹ آپ کو یاد ہوگا کہ اس میں ہم بہت سمپل قسم کی ڈرائنگس یا یوں کہہ لیجیے کہ ڈاٹڈ ڈرائنگس یا یوں کہہ لیجیے کہ پیٹرنس دکھاتے ہیں فرد کو اور دکھانے کے بعد اس سے کہا جاتا ہے کہ ان کو ریپروڈیوس کرے اب جو ریپروڈکشن ہے وہ کس طرح کی ہے کس لیول کی ہے کتنی کلیئر ہے کتنی کلیئر نہیں ہے کتنی غلط ہے کتنی صحیح ہے یہ تمام چیزیں اس بات کی نشاندہی کرتی ہیں کہ وہ شخص جو ہے کس طرح کے مسئلے کا اور کس لیول کے مسئلے کا شکار ہے لیکن سمجھا بہتر یہی سمجھا جاتا ہے کہ بینڈر گسٹال کو اپنے طور پر اکیلے استعمال کرنے سے یا بینٹن ویژل ریٹینشن ٹیسٹ جو کسی طرح کا ایک ٹیسٹ ہے اس کو بھی اپنے طور پر اکیلے استعمال کرنے سے بہتر یہ ہے کہ ان کو استعمال کیا جائے in combination with other test یعنی they should be used as part of an assessment battery Halstead Reitan neuropsychological test battery اس کو ہم ریٹرن بھی کہتے ہیں اینڈ لوریا نبراس کا نیورو سائیکولوجیکل بیٹری یہ دو ایسی ٹیسٹ بیٹریز ہیں جس میں ایک سے زیادہ ایلیمنٹس کی جو ہے اسسمنٹ کی جا سکتی ہے ان کی جو ان سے ریلیٹڈ جو مسائل ہیں ان کی نشاندہی کی جا سکتی ہے batteries like these are preferred over single test because rather than providing information in one particular area they can provide information in a variety of areas یعنی صرف یہ بتانے کے بجائے کہ خاص ڈیزائن کو شخص ریپروڈیوس کر سکتا ہے یا نہیں اور وہ کسی کس طرح کی پرابلم کی نشاندہی کر رہا ہے جب ہم یہ بیٹریز استعمال کرتے ہیں تو اس میں ایک سے زیادہ جو نیورو سائیکولوجیکل ایسپیکٹس ہیں ان کے بارے میں انفارمیشن مل جاتی ہے these batteries are useful tools because number one they provide measures of all neuropsychological skills these and similar standardize batteries can detect brain damage with a high degree of success ایک تو جو ہے وہ لیول آف ابلٹی جو ہے اور اس کی نشاندہی کر سکتے ہیں دوسری جانب وہ برین ڈیمیج کو جو ہے ڈیٹیکٹ کر سکتے ہیں اور ریسرچ سے یہ بات سامنے آئی ہے کہ کافی سکسیز کے ساتھ وہ یہ ڈیٹیکشن یا ڈائگنوسس کر سکتے ہیں such a battery can help identify and localize the impair ان بیٹریز کی مدد سے نہ صرف یہ معلوم ہو سکتا ہے کہ برین ڈیمیج جو ہے وہ پایا جا رہا ہے یا نہیں اس کے ساتھ ساتھ وہ ایریاز برین کے ایریاز یا ان کی لوکیشن جو ہے ان کی بھی نشاندہی کی جا سکتی ہے کہ برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ افیکٹ ہوا ہے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے مختلف حصے مختلف طرح کے فنکشنز کے لیے رسپانسبل ہیں یہ بیٹریز اور ان کی طرح کی دوسری بیٹریز جو ہیں ان میں اس طرح کے آئٹمز اور اس طرح کی اسیسمنٹ کی اپرچونیٹیز موجود ہیں جس سے یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون سا شخص جس کے ہم برین ڈیمیج کی ٹیسٹنگ کر رہے ہیں اس کے برین کا کون سا حصہ جو ہے وہ زیادہ افیکٹ ہوا ہے اور برین کے کس حصے کی فنکشننگ جو ہے وہ امپیئر ہو گئی ہے differentiation between particular syndrome associated with cerebral pathology can be made اور مختلف طرح کے اگر جو سنڈرومس ہیں ان کے بیچ میں بھی یہ جو ہے شناخت کر سکتے ہیں تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ہم کلینک کی بات کرتے ہیں کلینکل سیٹنگ کی یا کاؤنسلنگ سیٹنگ کی تو اس میں جہاں ہم جنرل اسیسمنٹ کے لیے ٹیسٹ استعمال کرتے ہیں وہاں پر ہم جو ٹیسٹ جو زیادہ ڈیلیکیٹ قسم کے ٹیسٹ ہیں اور زیادہ سینسٹیو ہو سکتے ہیں وہ ایسے ٹیسٹ ہیں جو کہ نیورو سائیکولوجیکل ٹیسٹنگ کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں اور اسی لیے ہم کہہ رہے تھے کہ ان ٹیسٹوں کو جو ہے کیئرلیسلی استعمال نہیں کرنا چاہیے ان کو لائٹلی نہیں لینا چاہیے کیونکہ اگر ان کے ریزلٹس جو ہے ان کی بنیاد پہ کوئی رپورٹ تیار کر دی جائے تو کسی شخص کے کیریئر کو یا اس کی ایجوکیشن کو خاصا نقصان پہنچ سکتا ہے تو جس کا مطلب ہے کہ اس طرح کے ٹیسٹ کو صرف کوالیفائڈ پروفیشنلز کو ہی ہینڈل کرنا چاہیے یہ تو تھی کچھ ایسے ٹیسٹ کے بارے میں بات جو کہ ہم کلینکل سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں لیکن جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ ٹیسٹ جو ہیں they are individual tools but at the same time they are use as a part of the complete package test اپنے طور پر اکیلے بھی استعمال ہوتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کو پورے اسسمنٹ پیکج میں بھی استعمال کیا جاتا ہے اسسمنٹ پیکج میں ہم اور کیا چیزیں شامل کرتے ہیں ہم اس میں ٹیسٹ کے علاوہ بہیویئر کے بارے میں انفارمیشن یعنی بہیویئر اسسمنٹ بھی کرتے ہیں جس کے مختلف سورسز ہم استعمال کرتے ہیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بہیویئر اسیسمنٹ جبکہ کلینکل اور کاؤنسلنگ سیٹنگز میں استعمال کی جاتی ہے تو اس میں وہ کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم مد نظر رکھتے ہیں اور جن کو ہم اسیسمنٹ پیکج کا حصہ بناتے ہیں the behaviour assessment procedure include self report by the client to direct observation of the person's behaviour and three physiological measures یعنی کسی شخص کے بیہیویئر کی جب ہم اسسمنٹ کریں گے تو ہم اس میں اس شخص کی اپنی سیلف رپورٹ کو بھی شامل کریں گے اس کے بیہیویئر کی جو ڈائریکٹ آبزرویشن ہے یعنی اس کے بیہیویئر کو آبزرو کر کے اور ایکسٹرنلی اس کو دیکھ کے ہم کیا اسسمنٹ کرتے ہیں وہ بھی اس کا حصہ ہوگی اور تیسری چیز وہ کہ جو انٹرنل فنکشنز ہیں یعنی کہ فیزولوجیکل فنکشنز ہیں ان کو بھی ہم میجر کریں گے کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرسنالٹی میں بہت سی چیزیں ہمارے بہیویئر میں بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو کہ فیزیولوجیکلی بیسڈ بھی ہو سکتی ہیں اور جن کی وجہ سے ہماری فزیولوجی میں بھی تبدیلی آتی ہے مثال کے طور پر اگر کوئی شخص انگزائٹی کا شکار ہے تو اس کی ہارٹ بیٹ کا پیٹرن جو ہے وہ شاید ایک نارمل شخص کی ہارٹ بیٹ کے پیٹرن سے مختلف ہوگا اسی طرح سے کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی جو ہے اس کی بھی ہم جانچ کر سکتے ہیں اور وہ نشاندہی کر سکتی ہے کسی خاص طرح کے بیہیویئرل پیٹرن کی یا کسی خاص طرح کے مسئلے کی سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں self report by the client سب سے پہلے جس چیز کو کوئی شخص یا کوئی سائیکولوجسٹ کلینک میں استعمال کرتا ہے اور جو اس کا فرسٹ انکاؤنٹر بھی ہوتا ہے کسی بھی کلائنٹ کے ساتھ یا مریض کے ساتھ اس میں سیلف رپورٹ جو ہے وہ بہت اہمیت رکھتی ہے کوئی شخص اپنے مسئلے کو کس طرح سے بیان کرتا ہے اپنی پرسنالٹی کے بارے میں کس طرح سے اس کو وہ دیکھتا ہے یا اس کے خیال میں اس کو کس چیز کے لیے مدد درکار ہے یہ چیز سائیکولوجسٹ کے لیے بہت اہمیت رکھتی ہے سیلف رپورٹ ایک جنرل رپورٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی کوئی شخص جب آتا ہے تو رپورٹنگ کمپلینس کیا ہیں اور سمٹمس کیا ہیں وہ بھی اس میں شامل ہے لیکن سائیکولوجسٹ جو ہیں سیلف رپورٹ کے لیے خاص طرح کے اسٹینڈرڈائز ٹیسٹ یا یو کہہ لیجیے کہ اسٹینڈرڈائز بھی استعمال کرتے ہیں self reports can be made in various forms such as inventories and checklist مختلف طرح کی انوینٹریز استعمال ہو سکتی ہے چیک لسٹ بھی ہو سکتی ہے یعنی آپ مختلف مثال کے طور پہ آپ مختلف سمٹمس کی ایک لسٹ بنا دیں اور اس کو کہیں کہ آپ اس میں سے چیک کریں کہ آپ میں سے ان میں سے کون سا پایا جاتا ہے مختلف عادات کے بارے میں چیک لسٹ ہو سکتی ہے اس میں ہم کلائنٹ سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ اس میں سے چیک کرے یا نشان لگائے اس میں کون کون سی چیزیں جو ہیں وہ پائی جاتی ہیں then clinical interviews can also be made part of this procedure self report checklist کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے انوینٹری کی فارم میں بھی ہو سکتی ہے یعنی ایک طرح کے آبجیکٹو جو ہے جیسے ہم ٹیسٹ بناتے ہیں اسی طرح سے انوینٹریز استعمال کی جا سکتی ہیں اور اسی طرح سے پرسنل انٹرویو کے ذریعے بھی ہم یہ معلومات حاصل کر سکتے ہیں ایک ٹول جو اس کے لیے بہت شاید بہت پاپولر ٹول ہے اس کو ہم کہتے ہیں بی ڈی آئی یعنی بیک ڈپریشن انوینٹری بہت سی اسٹڈیز میں اور خاص طور پہ اسٹوڈینٹس پروجیکٹس میں بی ڈی آئی بہت کامنلی استعمال کیا جاتا ہے B D I involves ratings on twenty one items self ratings دی جاتی ہیں اور اس کی مدد سے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ جو شخص ہے جو کلائنٹ ہے اس میں ڈپریشن کا کیا درجہ ہے اور اس کی سویرٹی کیا ہے اسی طرح کی اور بھی بہت سی چیک لسٹ اور انوینٹریز موجود ہیں مثال کے طور پر alcohol use inventory which is another instrument use for similar purposes لوگ اپنا مسئلہ جو ہے جب وہ خود الکوہولزم کے علاج کے لیے مثال کے طور پر اگر آئیں تو اس کی مدد سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ان کی پرابلم کی سویرٹی کیا ہے کتنا سیریس پرابلم ہے کتنی دور تک اور کس حد تک اس مسئلے میں وہ شخص جا سکتا ہے اب جب ہم سیلف رپورٹ کی بات کریں تو بنیادی طور پر تو سیلف رپورٹ جو ہے وہ فرد کی طرف سے یا کلائنٹ یا سبجیکٹ کی طرف سے ہی آئے گی لیکن بعض اوقات اس میں ہم اور لوگوں سے بھی معلومات لے لیتے ہیں so there are many tools which are meant for multiple informants یعنی اس طرح کے انسٹرومینٹس بھی موجود ہیں جس میں نہ صرف یہ کہ فرد اپنے بارے میں خود سے رپورٹ دیتا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہم اس کے ارد گرد کے لوگوں سے بھی اس کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں مثال کے طور پر اس کی فیملی ممبرز uh, جو ہیں ان کی طرف سے رپورٹ لی جا سکتی ہے اس کے کولیگس کی طرف سے uh, جو ہے رپورٹ ہو سکتی ہے اسکول uh, جانے والے بچوں کی صورت میں ان کی ٹیچر سے بھی رپورٹ لی جا سکتی ہے ان میں سے کچھ ایسے ٹولس کا ذکر ابھی ہم کرتے ہیں مثال کے طور پر the social skills rating system S S R S یہ ایک ریٹنگ سسٹم جیسا کہ اس کے نام سے ظاہر ہے اس میں ریٹنگز انوالوڈ ہیں اور دوسرا یہ سوشل اسکلس کے بارے میں یعنی اس کے روز مرہ کی زندگی کے جو اسکلس ہیں جو ایک شخص کے سوشل اسکلس سمجھے جاتے ہیں اور اس میں بہت سے پرسنل یا لائف اسکلس بھی شامل ہیں ان کی اسسمنٹ کی جاتی ہے positive and problematic behaviour of students in educational and family can be evaluated using this tool یعنی اگر بچہ ہے یا اسٹوڈنٹ ہے اس کے ایجوکیشنل سیٹنگ میں جو اس کے پرابلمس ہیں فیملی سیٹنگ میں جو اس کے پرابلمس ہیں ان کی بھی نشاندہی اس کی مدد سے ہو سکتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو اس کے پازیٹیو بہیویئر ہیں ان کی بھی ایویلویشن کی جا سکتی ہے جس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم ایجوکیشنل سیٹنگ میں بھی ایویلویشن کر سکتے ہیں اور فیملی سیٹنگ میں بھی تو اس کا مطلب ہے کہ جو رپورٹنگ ایجنٹس ہوں گے وہ کون ہوں گے اسکول کی صورت میں وہ ٹیچر بھی ہو سکتا ہے اور فیملی سیٹنگ کی اگر ہم بات کریں تو اس میں پیرنٹس یا سبلنگس بھی انوالوڈ ہو سکتے ہیں اور جہاں تک فرد کی اپنی رپورٹ ہے وہ تو لازمی طور پر ہم لیں گے ہی there are separate forms of parents teachers and students سیلس بچوں کے لیے یا اسٹوڈینٹس کے لیے جن کا ہم ذکر کر رہے ہیں ان کے لیے الگ سے فارم اس میں موجود ہے پیرنٹس کے لیے الگ سے ایک فارم ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ٹیچر جو ہیں ان کے لیے الگ سے فارم ہے تو الٹیمیٹ ایویلویشن اور الٹیمیٹ اسسمنٹ اور الٹیمیٹ کنکلوژ جو ہے وہ ان تینوں سورسز سے حاصل ہونے والی معلومات کی بنیاد پر ہی کیا جائے گا then we have behaviour assessment system for children B A S C اس کے بھی نام سے ظاہر ہے بہیویئر اسیسمنٹ کی جائے گی اور بچوں کے بہیویئر کی اسسمنٹ کے لیے اس کو بنایا گیا uh, جس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم بچوں کے بہیویئر کے مختلف پہلو جو ہیں ان کی اسسمنٹ اس ٹول کی مدد سے کر سکتے ہیں موسٹ questionnaire. اس ٹول میں بھی آپ والدین سے بھی معلومات حاصل کر سکتے ہیں ٹیچر سے بھی لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جس بچے کی اسسمنٹ کی جا رہی ہے اس کے لیے بھی الگ سے اس میں سوال نامہ موجود ہے یہاں پہ بھی وہی بات ہے کہ تینوں سورسز سے معلومات حاصل کی جائیں گی اور ان کی بنیاد پر ہی کوئی کنکلوژ جو ہے وہ ڈرا کیا جائے گا this system also contains a form that can be use for coding and recording classroom behaviour اس سسٹم میں اس بات کی بھی جو ہے پروویژن موجود ہے کہ کلاس روم بہیویئر جو ہے اس کو بھی ریکارڈ کیا جا سکتا ہے اور اس کو مختلف طریقے سے کوڈ بھی کیا جا سکتا ہے اور اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ایک اسٹرکچرڈ انٹرویو بھی جو ہے وہ شامل ہے یعنی اس کو کوشش کی گئی ہے کہ اس کو ایک بہت کمپریہنسو قسم کا ٹول بنایا جائے جس سے جہاں تک ممکن ہو سکے بچے کے بارے میں مختلف سورسز سے معلومات حاصل کی جائے اس کی اپنی رپورٹ بھی اس میں شامل ہوگی اس کا انٹرویو اس میں شامل ہوگا اس کے والدین کی رپورٹ بھی اس کا حصہ ہوگی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے اساتذہ ہیں ان سے بھی معلومات لی جائیں گی اور اس کے علاوہ بہیویئر کی بھی آبزرویشن کی جائے گی اگر ہم اس طرح کے ٹولس کو استعمال کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ کاؤنسلنگ کے لیے اس سے پہلے کے بچے کی کاؤنسلنگ شروع کی جائے یا اس کے والدین کی کاؤنسلنگ کی جائے ہمارے پاس اس کے بارے میں کمپریہنسو معلومات جو ہیں وہ حاصل ہو جائیں گی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسسمنٹ کے پروسیجر میں جیسے کہ ہم نے کہا کہ ڈائریکٹ بہیویئر آبزرویشن بھی کی جاتی ہے ڈائریکٹ آبزرویشن میں بھی recorded by the psychologist parents teachers اور اینی ادر ڈیزیگنیٹڈ پرسن بچے کے والدین بھی آبزرویشن کر سکتے ہیں اور اس کی رپورٹ تیار کی جا سکتی ہے اساتذہ جو ہیں وہ بھی آبزرویشن کر کے اپنی رپورٹ دے سکتے ہیں سائیکولوجسٹ خود بھی ڈائریکٹ آبزرویشن کرتا ہے جہاں بھی ہم آبزرویشن کی بات کر رہے ہیں اور ڈائریکٹ آبزرویشن کی that observation has to be made in the naturalistic setting ہم آرٹیفیشل سیٹنگ کی یا بچے کو بتا کے یا فرد کو بتا کے اس کے بہیویئر کے آبزرویشن نہیں کرتے ہم نیچرل سیٹنگ uh, میں دیکھتے ہیں کہ عام حالات میں نیچرل حالات میں فرد یا بچہ جس کی آبزرویشن کی جا رہی ہے اس کا بہیویئر کیسا ہے آبزرویشن uh, ہم جانتے ہیں کہ آبزرویشن براہ راست آپ دیکھ کے سچویشن میں خود موجود ہو کر بھی کر سکتے ہیں لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ اس کی ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں at we employ cameras for video recording ہم آڈیو ریکارڈنگ بھی کر سکتے ہیں تاکہ ہمارے پاس ایگزیکٹ معلومات جو ہیں وہ ریکارڈ ہو جائیں اور بعد میں جب ہم اکیلے بیٹھے تو ہم ان کا دوبارہ سے ریپلے کر کے جائزہ لے سکیں مگر عام طور پہ جو زیادہ تر آبزرویشن کا طریقہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں پرسنل آبزرویشن ہی شامل کی جاتی ہے دا آبزرویشن میں بھی recorded in the form of narrative checklist rating scales record forms اور سملر ٹولس عام طور پہ آبزرویشن کا جو سب سے کامن طریقہ تو یہی ہے کہ آپ آبزرویشن کرتے ہوئے اس کے ساتھ نیریٹو ریکارڈس بنا لیتے ہیں مثلاً آپ کے پاس اگر ڈائری ہے یا کتاب ہے یا نوٹ بک ہے تو آپ اس کو دیکھتے بہیویئر آبزرو کرتے جا رہے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ اپنے نوٹس لیتے جاتے ہیں اب کیونکہ ماڈرن زمانہ ہے ٹیکنالوجی آگے بعض اوقات جو آبزرور ہے وہ اپنے پاس اپنا لیپ ٹاپ بھی رکھ سکتا ہے لیپ ٹاپ کی مدد سے ساتھ ساتھ نوٹس بنا سکتا ہے اس میں تھوڑا سا یہ امکان ہے کہ جب آپ تفصیلی نوٹس بنا رہے ہوں گے پورے نیریٹو یا پوری تفصیل اور بیان جو ہے اس کو ریکارڈ کر رہے ہوں گے تو جس شخص کا بیہیویئر آپ نوٹ کر رہے ہیں وہ کانشیس ہو جائے گا اپنی کانشیسنیس کی وجہ سے وہ ہو سکتا ہے کہ تھوڑا سا آرٹیفیشل طریقے سے بہیو کرنا شروع کر دے ہو سکتا ہے انہیبیشن آ جائے ہو سکتا ہے کسی طرح کی ریزسٹنس آ جائے ہو سکتا ہے شائنس کا اثر آ جائے اس میں اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ بعض بچے جو ہیں وہ اوور ایکٹیو بھی ہو جاتے ہیں جب ان کو معلوم ہوتا ہے کہ کوئی ان کو آبزرو کر رہا ہے تو بعض اوقات وہ ہائپر ایکٹیو جو ہے بہیویئر وہ بھی دکھانا شروع کر دیتے ہیں اور آپ تو چاہ رہے تھے کہ بچے کا نارمل ایوریج بہیویئر جو ہے نیچرل بہیویئر اس کو آبزرو کرے تو اگر آپ بہت لمبے چوڑے نوٹس لیں گے اور اب اس کو دیکھیں گے پھر نوٹس لیں گے پھر دیکھیں گے پھر نوٹس لیں گے تو اس کی وجہ سے یہ ہو سکتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ کانشیس ہو جائے اس کا حل یہ ہے کہ تفصیلی نوٹس لینے کے بجائے آپ ابتدا میں ہی کوئی چیک لسٹ بنا کے لے جائیں بہت سے بہیویئر کی ایک لسٹ اور جو بہیویئر آپ کو دکھائی دے اس کے آگے آپ ایک ٹک مارک لگا دیں اور اس کے بڑی آسانی سے آپ اس کی بیہیویئر کی ریکارڈنگ کر سکتے ہیں اسی طرح سے آپ ریٹنگ اسکیلس بھی بنا سکتے ہیں اس میں بھی یہی ہوگا کہ جو بہیویئر ظاہر ہوا اور جس لیول کا بہیویئر تھا آپ نے ریٹنگ اسکیل کے اوپر وہاں پر ایک نشان لگا دیا جب وہ سچویشن ختم ہوگی اس کے بعد جا کے آپ اس کو اس کے بارے میں تفصیلی نوٹس جو ہیں وہ لکھ سکتے ہیں بعض اوقات ہم ریکارڈ فارمز بھی استعمال کرتے ہیں بہیویئرس کی آبزرویشن کی ریکارڈنگ کرنے کے لیے اور کئی دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ وربل ریکارڈنگ کر لیتے ہیں یا اورل ریکارڈنگ یعنی کسی قسم کا ایک ریکارڈنگ میکنیزم ہوتا ہے جس میں آپ لکھ کچھ نہیں رہے لیکن آپ بڑے احتیاط کے ساتھ اور تھوڑا سا چھپ کے بول کے اپنی ساری کی ساری باتیں جو ہے آبزرویشن جو ہیں ان کو ٹیپ ریکارڈ کرتے جاتے ہیں اور بعد میں جا کے ان کے آپ نوٹس بنا سکتے ہیں یہ تو عام طور پر استعمال ہونے والے طریقے ہیں لیکن جیسے کہ ہم نے کہا کہ اگر کوئی ایسا سسٹم ہو جس کے تحت کہیں پہ ہڈن کیمراز ہوں تو ہم یہ بھی کر سکتے ہیں کہ کیمرا کی مدد سے بہیویئر کو ریکارڈ کر لیں بہت سی کلینکل سیٹنگز میں جہاں پر ون وے اسکرینس کا استعمال ممکن ہے وہاں پر آبزرور خود بھی اسکرین کے پیچھے بیٹھ کے بہیویئر آبزرو کر سکتا ہے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی کیمرا فٹ کر دیں اور جو بچہ ہے یا جو شخص جس کے بہیویئر کو ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کو وہ کیمرہ یا دوسرا فرد جو اس کے بہیویئر کو نوٹ کر رہا ہے وہ دکھائی نہیں دیتا زیادہ تر تو ہم نے جیسے کہ بھی کہا کہ ہم نیچرلسٹک سیٹنگ میں بہیویئر کی آبزرویشن کرتے ہیں لیکن بعض اوقات ایسے بہیویئر ہوتے ہیں جو کہ ضروری نہیں کہ اسی وقت ہی وقوع پذیر ہو جب آپ نے آبزرویشن کرنی ہے you may not be present there اور یا ایسے ریئر بہیویئر ہیں جو کہ جس وقت ہوتے ہیں اس وقت کوئی بھی وہاں نہیں ہوتا تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر ہم نے اس کی آبزرویشن کرنی ہو اگر ہم نے بچے کا نیچرل بہیویئر دیکھنا ہوگا اس سچویشن میں تو ہم کیا کر سکتے ہیں at times the psychologist design and arrange for structured observation uh, بہت سی کلینکل اسٹڈیز میں اور خاص طور پہ ڈیولپمنٹل سائیکولوجی کی اسٹڈیز میں کوگنیٹو بہیویئر کی ریسرچ کی جو اسٹڈیز ہیں ان میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائیکولوجسٹ خود سے سچویشن کریٹ کر دیتے ہیں اس سچویشن کے کریٹ کرنے میں اور یہ کہ یہ سچویشن اصلی نہیں تھی کریٹ کی گئی ہے اس بات کا سبجیکٹ کو احساس نہیں ہوتا اور اس کو سچویشن کو ایسے کریٹ کیا جاتا ہے کہ بچے آٹومیٹکلی اس کے مطابق بہیو کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جس کے نتیجے میں جو ایسا بہیویئر جو کہ شاید ہمیں ادر وائز دکھائی نہ دیتا وہ ہمیں دکھائی دے جاتا اور اس کو ہم ریکارڈ کر لیتے ہیں ایک اور چیز جو کہ ہم سائیکولوجیکل اسسمنٹ میں استعمال کرتے ہیں یا کر سکتے ہیں وہ ہے فیزولوجیکل میئرس یا میجرمنٹ آف فیزولوجیکل فنکشننگ جیسا کہ ہم نے پہلے کہا تھا کسی بھی شخص کے بیہیویئر میں پرسنالٹی میں ہو سکتا ہے کہ فیزولوجیکل پروسیسز جو ہیں ان کا عمل دخل زیادہ نمایاں ہو جائے جیسے کہ بہت سی ایموشنل اسٹیٹس ہیں بہت سی ایسے ایسی نفسیاتی اسٹیٹس ہیں مثال کے طور پر اسٹریس ٹینشن انگزائٹی گھبراہٹ خوف بہت زیادہ غصہ یا اگریشن ان تمام سچویشن ہم دیکھتے ہیں کہ انسان کے جو فیزولوجیکل فنکشنز ہیں وہ افیکٹ ہوتے ہیں اس لیے سائیکولوجسٹ uh, جب مناسب سمجھتے ہیں تو وہ اسیسمنٹ پیکج کے دوران فیزولوجیکل میئرس کا بھی استعمال کرتے ہیں depending on the nature of of problem number physiological measures may be used such measures are in cases of anxiety sleep disorder اور سیملر کیسز مثلاً کوئی شخص کہتا ہے کہ مجھے نیند نہیں آتی یا مجھے نیند کے بہت سے مسائل ہیں سوتے وقت مجھے یہ ہوتا ہے سونے سے مجھے ڈر لگتا ہے پیٹ میں مجھے درد شروع ہو جاتا ہے مجھے بہت زیادہ انگزائٹی ہوتی ہے مجھے کوئی شخص عام طور پہ کوئی شخص یہ نہیں کہتا کہ مجھے انگزائٹی ہے عام طور پہ وہ اس کمپلین کے ساتھ آتے ہیں جو مجھے میرا دل گھبرا رہا ہے میرا دل بیٹھ رہا ہے میری ہارٹ بیٹ بہت تیز ہو گئی ہے میرے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے ہیں مجھے سویٹنگ ہو رہی ہے میرا حلق خشک ہو گیا ہے میری ٹانگیں کانپ رہی ہیں یہ سارے کے سارے ایسے سمٹمس ہیں جو کہ فیزولوجیکل پروسیسز کی نشاندہی کرتے ہیں تو جب لوگ اس طرح کے مسائل کے ساتھ آتے ہیں تو سائیکولوجسٹ جو ہیں وہ فیزولوجیکل میئرز کا بھی استعمال کرتے ہیں یہ میئر جو ہے مختلف طرح کی میجرمنٹ کر سکتے ہیں مثال کے طور پر کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی یعنی ہارٹ کی ایکٹیویٹی جو ہے ہارٹ بیٹ کس طرح کی ہے کس اسپیڈ پہ ہے کس انٹینسٹی کے ساتھ ہے بلڈ سرکولیشن کیسی ہے بلڈ پریشر کا کیا حال ہے یہ تمام چیزیں جو ہے یہ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کی نشاندہی کرتی ہیں اس کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں cerebral functioning electrodermal functioning electro ocular activity یعنی ہم اگر کر سکتے ہوں تو ہم برین کی ایکٹیویٹی جو ہے اس کو مہیا کر سکتے ہیں ہم ای ای جی استعمال کرتے ہیں ہارٹ کے لیے ہم ای سی جی کا بھی استعمال کرتے ہیں اسکن کی جو کنڈکٹیوٹی ہے اور اس کے اوپر کیا رسپانسز آ رہے ہیں اس کو بھی ہم دیکھتے ہیں یہ تمام چیزیں جو ہیں ایک فزولوجیکل میجرمنٹ کے پیکج کا حصہ ہو سکتی ہیں اور ان سے بہت اچھی انفارمیشن ہمیں کسی بھی شخص کی ذہنی حالت کے بارے میں اور اس سے بھی بڑھ کر اس کی ایموشنل کنڈیشن کے بارے میں ہمیں انفارمیشن مل سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایک بہت اہم چیز جو ہمارے ذہن میں ہونی چاہیے وہ یہ کہ یہ سب کچھ تو شاید آئیڈیل ہے یہ سب کچھ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ایک سائیکولوجسٹ کے پاس یا ایک کلینک میں یا کاؤنسلنگ سیٹنگ جس کی ہم بات کر رہے ہیں وہاں پہ یہ تمام فیسلٹیز موجود ہوں آپ کے پاس ایسے انسٹرومینٹس ایسی مشین اور ایسی ٹیکنالوجی موجود ہو جس کی مدد سے آپ کارڈیو ویسکولر ایکٹیویٹی کو مہیا کر سکتے ہو آپ کے پاس ایسی مشینری موجود ہو جس سے آپ سیربل فنکشننگ کو اور برین کی ایکٹیویٹی کو میجر کر سکتے ہو آپ اسکن کے ریسپونس جو ہیں اس کو میئر کر سکتے ہو مسل ٹون کو میئر کر سکتے ہو لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ شاید کسی عام کلینک میں یہ سب چیزیں موجود نہ ہوں لیکن اگر آپ کسی ہاسپٹل سیٹنگ کی بات کریں اور کسی زائٹرک وارڈ کی بات کریں تو وہاں پر عموماً یہ چیزیں شاید مل جائیں گی اور یہ تمام چیزیں وہاں پر استعمال ہوتی ہوں گی تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جہاں ممکن ہو وہاں پہ ہم ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہیں جہاں ہمارے پاس ایسا کرنا ممکن نہیں ہے ڈیفینیٹلی وہاں پہ ہم کوئی اور چیز استعمال کریں گے مگر یہ تمام بات کہنے کا مقصد یہ ہے کہ جب ممکن ہو جب ہم نے اسیسمنٹ کرنی ہو تو ہمیں تنہا سائیکولوجیکل ٹیسٹ پر ڈپینڈ کرنے کے بجائے ہمیں چاہیے کہ ہم اس کے ریزلٹس کو کسی اور سورس کے ساتھ بھی سپلیمنٹ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جب کسی شخص نے کوئی ٹیسٹ دیا وہ اس وقت کسی خاص ذہنی کیفیت کا شکار تھا کسی خاص اموشنل ایکسپیرئنس سے گزر رہا تھا تو اس کے ٹیسٹ کی جو پرفارمنس تھی وہ شاید اس کے اصل بہیویئر کی یا اس کی اصل پرسنالٹی کی عکاسی نہیں کر رہی تھی وہ کسی خاص اموشنل اثرات کے تحت آنے والی پرفارمنس تھی اسی طرح سے کچھ اور بھی ہو سکتا ہے کسی شخص کی بیماری کی صورت میں یا کسی شخصی نان سیریسنیس کی صورت میں لیک آف انٹرسٹ کی صورت میں کسی شخص کے ٹیسٹ جو ہیں وہ شاید اس کی ذہنی حالت یا اس کی ابلٹی یا اس کے انٹرسٹ یا اس کی پرسنالٹی کی شاید مکمل طور پر سو فیصد درست نشاندہی نہ کرے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ٹیسٹ جو ہیں وہ فالٹی ہیں ہم صرف ایک چھوٹا سا جو چانس آف ایرر ہے اس کو کنٹرول کرنے کے لیے اور اس کو اس کے اوپر قابو پانے کے لیے ہم سمجھیں گے کہ بہتر یہ ہوگا کہ ہم ٹیسٹ کے علاوہ ایک ٹیسٹ کے علاوہ بہتر ہوگا کہ بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں اور بیٹری آف ٹیسٹ جب ہم استعمال کر رہے ہیں تو کوشش کریں اس کے ریزلٹس کو ہم سپلیمنٹ کریں with self report and with behaviour observation لیکن یہ چیز اس وقت زیادہ اہمیت اختیار کرے گی جب ہم بات کریں ڈائگنوسس کی detection of mental disorders کی یا خاص طرح کے برین ڈیمیج کی یا لرننگ ڈیفیکلٹیز کی کیونکہ اگر ہم جنرل اسیسمنٹ کی بات کریں تو وہاں پہ یہ چیزیں اتنی زیادہ میٹر نہیں کری یہ چیزیں اس وقت میٹر کرتی ہیں کوئی خاص طرح کا ڈسیزن جو ہے وہ انوالوڈ ہے اور وہ ڈسیزن جو ہے وہ فرد کی ڈائگنوسس کے حوالے سے بھی ہو سکتا ہے اس کی تھراپیوٹک انڈکشن کے لیے بھی ہو سکتا ہے اگر آپ نے اس کو خاص طرح کا ٹریٹمنٹ دینا ہے اور اس کے لیے آپ نے اس کو کسی گروپ میں شامل کرنا ہے کسی ٹریٹمنٹ پروگرام میں شامل کرنا ہے تو اس وقت بہت اہمیت رکھتی ہے یہ بات کہ ہم اس کے بارے میں زیادہ سے زیادہ درست جو ہے ڈائگنوسس کریں اور اس کے لیے زیادہ ایگزیکٹ ہونے کے لیے اور زیادہ پرسیزن کے لیے اچھا ہوگا کہ ہم ٹیسٹ کے علاوہ اور سورسز سے بھی انفارمیشن حاصل کریں فرد کی اپنی سیلف رپورٹ جو ہے وہ بھی ہم حاصل کریں اور اس کو ہم سپلیمنٹ کریں اس کی فیملی یا فرینڈس کی رپورٹ کے ساتھ یا بچہ ہے تو اس کی ٹیچرس کی رپورٹ کے ساتھ کیونکہ کسی بچے کی صورت میں جب ہم بچوں کی بات کرتے ہیں لرننگ ڈیفیکلٹیز کی بات کرتے ہیں بیہیورل پرابلمس کی بات کرتے ہیں تو بچہ اس کی اپنی رپورٹس تو جو ہے اس کی اپنی اہمیت ہے لیکن والدین کی رپورٹ اور اس کے بعد ٹیچرس ہی ایسے لوگ ہیں جن کی رپورٹ بہت اہمیت رکھتی ہے تو ہمیں ایسی سورسز سے انفارمیشن لینی چاہیے تاکہ جو شخص ہے جو کلائنٹ ہے یا جو بچہ ہے جس کے بارے میں ہمیں کچھ ڈسیزن کرنا ہے اس کے بارے میں ہم زیادہ ایگزیکٹ قسم کی ڈسیزن میکنگ کر سکیں جب ہم اسسمنٹ کی بات کرتے ہیں تو ہم دیکھتے ہیں کہ بہیویئر اسیسمنٹ جو ہے وہ اس کے ساتھ ساتھ جو ایک چیز بہت اہمیت رکھتی ہے وہ ہے کلینکل ججمنٹ یعنی جو سائیکولوجسٹ ہے اس کی اپنی بھی ایک ججمنٹ ہے اس کی اپنی بھی ایک فیصلہ کرنے کی صلاحیت ہے جو الٹیمیٹ فیصلہ ہے وہ سائیکولوجسٹ کا یا کاؤنسلر کا فیصلہ ہے اور اس کی اپنی ججمنٹ پر بیس کرتا ہے مثال کے طور پر اگر ہم نے کر لی ہم نے بہت اچھے طریقے سے بچوں کا بہیویئر جو ہے اس کو آبزرو کر لیا اس کے بعد جو انالیس ہے اس بہیویئر کا وہ تو سائیکولوجسٹ ہی کرے گا اور سائیکولوجسٹ کس طرح سے انالیسز کرے گا اس میں اس کی ٹریننگ کا اور پروفیشنل کوالیفیکیشن کا بہت دخل ہے جیسے کہ ہم نے پہلے کہا تھا کہ یہ ٹیسٹ ایسے ٹیسٹ نہیں ہیں جن کو آپ کیئرلیسلی آپ استعمال کریں اور کیئرلیسلی ان کی بنیاد پر کوئی ڈائگنوسس یا کوئی ڈسیزن کر دیں سائیکالوجسٹ کے کلینکل ججمنٹ میں اس کا پاسٹ ایکسپیرئنس بہت اہمیت رکھتا ہے یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ سائیکالوجسٹ سائیکولوجسٹ جو ہے اس کی personal personal likes and dislikes ان کا بھی عمل دخل ہو سکتا ہے اگر کوئی شخص یا کوئی سائیکالوجسٹ کسی خاص بہیویئر کو اچھا نہیں سمجھتا اور بچے نے وہ بہیویئر کیا تو وہ ممکن ہے کہ وہ اس بہیویئر کو نیگیٹو بہیویئر قرار دے دے اور کوئی اور سائیکالوجسٹ اسی بہیویئر کو جب آبزرو کرے تو اس بہیویئر کو وہ ایک نارمل بہیویئر یا نیوٹرل بہیویئر اور شاید پازیٹیو بہیویئر قرار دے یہاں پر سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کا رول سامنے آ جاتا ہے ہمیں اپنی پسند یا ناپسند سے بالا تر ہو کر یہ فیصلے کرنے ہوتے ہیں کلینکل ججمنٹ میں ذاتی پسند یا ناپسند نہیں بلکہ اس کے بجائے آبجیکٹیوٹی اینڈ سائنٹیفک ایٹیٹیوڈ ہونا چاہیے میری پسند یا ناپسند جو بھی ہو لیکن مجھے کسی خاص کرائٹیرین کے حوالے سے بچے کے یا جس شخص کے بھی بیہیویئر کی ہم بات کریں اس کو ایویلویٹ کرنا ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ جب کسی بہیویئر کو پرابلم بہیویئر کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دیکھنا ہوگا کہ کیا اس عمر کے باقی بچے بھی جو ہیں وہ یہی بیہیویئر شو کرتے ہیں یا کہ نہیں یا یہ بچہ جو کر رہا ہے یہ ایک اب نارمل لمٹ پہ جا کے اس کو کر رہا ہے جس کا مطلب کہ ہمارے سامنے ڈیفینیٹلی کوئی اسٹینڈرڈ یا کرائٹیرین موجود ہونا چاہیے جس کی بنا پر ہم یہ فیصلہ کریں گے اور جس کا مطلب یہ بھی ہوا کہ سائیکالوجسٹ کی اپنی جو معلومات ہیں یا اس کا جو نالج ہے جو پروفیشنل ٹریننگ ہے جتنی زیادہ اس کی پروفیشنل ٹریننگ ہوگی اتنی ہی زیادہ اچھی وہ ڈسیزن میکنگ کر سکے گا اور یہی وجہ ہے کہ جب سائیکالوجسٹ کی ٹریننگ کی بات کی جاتی ہے اور خاص طور پر کلینکل یا کاؤنسلنگ سائیکالوجسٹ کی تو اس میں اس بات کی بہت اہمیت ہے کہ انہوں نے کتنی دیر کتنے گھنٹے کتنے ہفتے اور کتنے مہینے یا سال ٹریننگ حاصل کی اور یہ ٹریننگ سپروائز ٹریننگ ہونی چاہیے سب سے پہلے جو بھی ٹریننگ سائیکولوجسٹ ہیں وہ اپنے سے سینئرس کو آبزرو کرتے ہیں آبزرویشن کے بعد ان کو خود اس بات کی اجازت ملتی ہے کہ وہ خود جو ہے آبزرویشن کریں اسیسمنٹ کریں پریکٹس کریں اور یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ ایک سپرویژن کے تحت ہوتی ہیں ان کا سینئر سائیکالوجسٹ یا ان کا استاد جو ہے وہ ان کو یہ ٹریننگ دیتا ہے جب سینئر کی یہ تسلی ہو جائے یا یوں کہہ لیجیے کہ وہ لمٹ جس حد تک ٹریننگ حاصل کرنی چاہیے تھی اور یا وہ گھنٹے جتنے گھنٹے ٹریننگ ہونی چاہیے تھی وہ مکمل ہو جاتے ہیں اس کے بعد اجازت دی جاتی ہے کہ وہ شخص جو کل ایک اسٹوڈینٹ تھا آج وہ خود سے پریکٹس کر سکتا ہے جتنی اچھی ٹریننگ ہوگی اور جتنی زیادہ پریکٹس ہوگی اسی کے بعد ہی جو ہے کلینکل ججمنٹ جو ہے وہ بہتر ہوتی جائے گی تو اگر ہم چاہیں کہ کلینکل ججمنٹ جو ہے اور جو سائیکالوجسٹ ہے اس کی اسیسمنٹ جو ہے اس میں کسی طرح کی غلطی نہ آئے تو آئیڈیلی ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ ہم ایک پورا اسیسمنٹ پیکج استعمال کریں ہم بہترین ٹیسٹ استعمال کریں جہاں ممکن ہو ٹیسٹ کی بیٹری کا استعمال کریں کسی بھی شخص کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے محض ایک ٹیسٹ پر انحصار نہ کریں ایک سے زیادہ ٹیسٹ جو ہے ان کو اپنے پیکج میں استعمال کرنا چاہیے اس کے ساتھ ساتھ ہمیں جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہمیں انٹرویوز کا استعمال کرنا چاہیے جب ہم انٹرویو کرتے ہیں اور فیس ٹو فیس سچویشن میں کسی شخص سے بات کرتے ہیں تو کوشچنر کے مقابلے میں یا انوینٹری کے مقابلے میں ہمیں بہت بہتر معلومات حاصل ہوتی ہے because in face to face interviews we have access to the non verbal cues also کوئی شخص جو نان وربل بہیویئر شو کرتا ہے اپنی گفتگو کے دوران اور انٹرویو کے دوران وہ ہمیں صرف فیس ٹو فیس انٹرویو میں ہی حاصل ہو سکتے ہیں اگر ہم کوئی کوشچن یا چیک لسٹ دے دیں گے شخص کو سیلف رپورٹ کے لیے یا کوئی سوال نامہ یا کوئی انوینٹری تو اس میں وہ اپنے جوابات نوٹ کر دے گا ہمارے پاس یہ جج کرنے کا طریقہ نہیں ہوگا کہ یہ اس کو سیریسلی کر رہا تھا یا نان سیریسلی یا اس نے محض اس کو ویسے ہی ہر نشان کے اوپر ٹک مارک کر دیا یا اس کے بارے میں اس کی کوئی خاص اموشنل ریسپانس تھے یا نہیں یہ تمام چیزیں ہمیں انٹرویو کے دوران حاصل ہوتی تو سب سے پہلی بات تو ہم ٹیسٹ استعمال کریں گے ٹیسٹ کو ہم کوشش کریں گے بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کریں اور پھر جو ٹیسٹ ہیں یا بیٹری آف ٹیسٹ ہے اس کو ہم سپلیمنٹ کریں with interviews with observation and other sources اور ادر سورسز میں ہم فیزولوجیکل میئرز اگر ممکن ہو تو وہ ہم استعمال کریں اور جہاں پہ سیلف رپورٹ کی بات ہے وہاں پہ فرد کی صرف اپنی رپورٹ حاصل کرنے کی بجائے بہتر ہوگا کہ ہم مختلف لوگ جو اس کے ساتھ انوالوڈ ہیں ان سے بھی کوئی نہ کوئی رپورٹ حاصل کریں وہ لوگ فیملی ممبرس بھی ہو سکتے ہیں بچوں کی صورت میں ان کے ٹیچرز بھی ہو سکتے ہیں کسی پروفیشنل یا انسٹیٹیوشنل یا آرگنائزیشنل سیٹ اپ کی بات کریں تو وہ کولیگس یا باسز یا سب بھی ہو سکتے ہیں اگر ہم ان تمام مختلف سورسز سے معلومات حاصل کریں گے تو ہمارے پاس ایک زیادہ اچھی اسیسمنٹ کی پکچر آ جائے گی اگر ہمارے پاس یہ آپشن ہو کہ ہم ان تمام میں سے کسی ایک کو استعمال کریں گے اور ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے یا ہمارے پاس اتنے ریسورسز نہیں ہے کہ ہم یہ پورا کا پورا اسیسمنٹ پیکج استعمال کریں تو شاید ہماری پریفرنس ہوگی کہ ہم ٹیسٹ استعمال کریں بیٹری آف ٹیسٹ اور اگر ہمارے پاس اتنے ریسورسز اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم بیٹری آف ٹیسٹ استعمال کر سکیں تو پھر ڈیفینیٹلی ہم ایک ٹیسٹ استعمال کریں گے اور وہ ٹیسٹ ہمارے پاس وہ ہونا چاہیے جو کہ ہمارے مقصد کے لیے بیسٹ ٹیسٹ ہو جو ایک ریلائبل ٹیسٹ ہو ایک ویلڈ ٹیسٹ ہو جس کے ہمارے پاس ریلیونٹ نارمس موجود ہوں ادروائز جہاں ممکن ہو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ایک اکیلے ٹیسٹ کی بجائے ہم پورا ایک اسسمنٹ کا پروگرام یا ایک پورا اسسمنٹ پیکج استعمال کریں یہ تھی کچھ باتیں ٹیسٹوں کے بارے میں اور کے بارے میں جب ہم انہیں کلینکل سیٹنگ میں استعمال کرتے ہیں یہ ہمارے اس سلسلے کا آخری لیکچر میں سے ایک لیکچر تھا آئندہ کے لیکچر میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے اس کوش میں کیا سیکھا اور اس کا اوور ویو کیا تھا تب تک کے لیے اجازت دیجیے اللہ حافظ